لوگوں کے سامنے حج کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں بتائی گئی تھی جس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے اور جس آدمی پر حج فرد ہو اسے فوراً کرنا چاہیے اس کو مؤخر کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے اور اسلام کے اندر تین طرح کا حج ہوتا ہے ایک حج تمتو حج تمتو ہی سب سے افضل حج ہے اس کے اندر انسان کے لیے آسانی بھی ہے اور اجر اور ثواب بھی زیادہ ہے دوسرا حج حج قران ہے اور تیسرا حج حج افراد ہے حج تمتو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میقات پر لبیک اللہ عمرتن کہہ کر کے عمرے کا احرام باندھتا ہے مکہ جائے وہ طواف کرے صفا مروہ کی صحیح کرے اور بال کٹا کر کے حلال ہو جائے پھر الحجا کی آٹھ تاریخ کو جہاں اس کی رہائش ہے اگر منا کے اندر ہے تو منا میں اور اگر مکے کے اندر ہے تو مکے میں جہاں بھی ہے وہاں غسل کرے اور پھر احرام کا کپڑا پہنے اور لبیک اللہ حجن کہے یہ ہے حج تمتو کا طریقہ حج کران یہ ہے کہ انسان اقات پر حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ ارادہ کرے اور یہ کہے لبیک اللہ حجن و عمرتن اے اللہ تعالیٰ میں حج اور عمرے کا ایک ساتھ کا ارادہ کر کے آ رہا ہوں اس کے بعد مکہ جائے وہ اگر اس کے پاس وقت ہے تو پہلے بیت اللہ کا طواف کر لے صحیح بھی کر لے اور اگر وقت نہیں ہے تو سیدھے عرفات جائے پھر اگر پہلے طواف کر لیتا ہے صحیح کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ دلحجہ کی آٹھ تاریخ کو منا جائے اور اس کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی احرام ہی کے اندر ہے کیونکہ اس نے بال نہیں کٹایا ہے اس کا احرام دلحجہ کی دس تاریخ کو کھلے گا یہ ہے حج کران کا طریقہ اور کچھ تفصیل انشاءاللہ شاء آج میں آپ کو بتاؤں گا تیسرا جو حج ہے حج حج افراد حج افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف حج کا احرام باندھنا اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو حج کران کا طریقہ ہے میقات پر انسان صرف حج کا احرام باندھے گا کہے گا لبیک اللہ حجن یہ کہے مکہ جائے اگر وقت ہے تو طواف کر لے صحیح کر لے اور اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے تو سیدھے عرفات و چلا جائے فرض کریں اس کے پاس وقت ہے اس نے طواف کر لیا ہے صحیح کر لیا ہے اس کے بعد اس کو منا جانا ہے اور منا گزار کر کے پھر نوتاری کو عرفات جانا ہے اس کو احرام باندھنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بھی احرام ہی کی حالت میں ہے اتنی باتیں کل آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی تھی جب انسان احرام باندھتا ہے کسی بھی حج حج کا ہو یا عمرے کا ہو یا کران کا ہو یا حج تمتو کا کوئی بھی انسان جب احرام باندھتا ہے تو اس کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں ان پابندیوں کو ممنوعات احرام کہا جاتا ہے اور یہ پابندیاں وہ ہیں جو انسان کے لیے پہلے حلال تھیں اب احرام باندھنے کی وجہ سے وہ چیز اس کے اوپر حرام ہوئی ہے یہ اس بات پر آپ لوگ دھیان دیجئے گا کہ یہ وہ چیز ہے جو پہلے مرد کے لیے حلال تھی احرام باندھنے کی وجہ سے یہ پابندیاں اس کے اوپر آ گئی ہیں مطلب یہ ہے کہ جو چیز پہلے اس کے لیے حرام تھی وہ حلال نہیں ہوگی وہ ہمیشہ حرام ہی رہے گی کیونکہ بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے احرام باندھ لیا کہ آپ سگریٹ پینا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے سگریٹ پینا آپ کے لیے ہمیشہ حرام ہے اس کا حج یا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حج کے احرام باندھ لیا اب داڑھی مڈانا یا اس طریقے سے اور جو غلط گانا گانا یا گانا سننا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے کہ یہ چیز آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے داڑھی موڑنا گانا سننا گانا گانا ہمیشہ حرام ہے اس کا حج اور عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ چیز جو آپ کے لیے حلال تھی وہ وقتی طور پر آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اس کو ممنوعات احرام کہا جاتا ہے اور اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلی قسم وہ ہے جو مرد اور عورت دونوں کے اوپر حرام ہو جاتا ہے وہ کیا ہے بلا عذر جسم کے کسی بھی حصے کا بال کاٹنا یا اکھیڑنا یہ حرام ہو جاتا ہے آپ سر کے بال نہیں کاٹ سکتے ہیں نہ سر کے بال اکھاڑ سکتے ہیں نہ چہرے کے بال نہ ہاتھ کے بال کوئی بھی بال کاٹنا اکھاڑنا جب آپ نے کہہ لیا لبیک اللہ عمرتن اور احرام کا کپڑا آپ نے پہن لیا تو اب یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جائیں گی عورت کے اوپر بھی حرام ہوں گی اگرچہ عورت کا کوئی احرام کا خاص کپڑا نہیں ہے اس کا سلا ہوا جو عام کپڑا استعمال کرتی ہے وہی اس کا احرام کا کپڑا ہوگا البتہ اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کپڑا مردوں کی مشابہت والا نہ ہو غیر مسلموں کا کپڑا نہ ہو بہت زیادہ باریک نہ ہو پتلا نہ ہو چست نہ ہو کہ اس کے جسم کے تمام حصے نظر آ جائیں اس لیے ڈھیلا ڈھا لباس موٹا لباس عورت کو پہننا چاہیے کہ اس کا پورا سطر ڈھکا رہے اور اس کے جسم کی نمائش نہ ہو پہلی چیز جو حرام ہوتی ہے وہ کیا ہے جسم کے کسی بھی حصے سے بال کاٹنا یا اکھیڑنا یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے نمبر دو ناخون کاٹنا مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے نمبر تین جسم پر یا کپڑوں پر خوشبو لگانا کب ہے یہ جب آپ لبیک اللہ عمرتن کہہ لیں گے تب اس کے کہنے سے پہلے آپ جسم کے اوپر مرد خوشبو لگا سکتا ہے جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا آپ نے کپڑا پہن لیا احرام کا لبیک اللہ عمرتن کہہ لیا اب آپ کے اوپر کیا ہے خوشبو لگانا منع ہو گیا مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے نمبر چار خشکی کا شکار کرنا شکار کرنا بھی منع ہے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن علم کے لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ حج کورس ہے اور ایک علمی کورس ہے اس لیے ساری باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ شکار کرنا بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے نمبر پانچ نکاح کرنا شادی کا پیغام دینا یہ بھی حرام ہے مرد اور عورت کے لیے نمبر چھ جمع کرنا ہم بستری کرنا یہ ساری چیزیں مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہو جاتی ہیں دوسری قسم وہ ہے جو صرف مردوں کے اوپر حرام ہے یہ ساری چیزیں مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہیں بات سنا رہی نا اب جو بتایا جا رہا ہے وہ وہ قسم ہے جو صرف مرد کے لیے حرام ہے عورت کے لیے نہیں ہے کیا ہے وہ دو چیزیں ہیں کہ مرد کا اپنا سر یا چہرہ ڈھاکنا مرد اپنا سر بھی کھلا رکھے گا ٹوپی نہیں لگا سکتا یا رومال وغیرہ سے اپنا سر نہیں ڈھانک سکتا اور چہرہ بھی اس کو کھول کر کے رکھنا ہے البتہ ماسک استعمال کر سکتا ہے کیونکہ ماسک یہ حفاظت کے لیے ہے اور اس سے پورا چہرہ انسان کا نہیں ڈھکتا ہے صرف ناک اور منہ ڈھکتا ہے اس لیے ماسک انسان کیا ہے استعمال کر سکتا ہے نمبر دو سلے ہوئے کپڑا پہننا یہ کس کے لیے ہے عورت کے لیے مرد کے لیے مرد کے لیے عورت تو سلے ہوئے کپڑے ہی پہنے گی سلے ہوئے کپڑے سے مراد وہ کپڑا ہوتا ہے جو سائز کے لیے سلا جاتا ہے اور انسان اپنا سطر چھپانے کے لیے استعمال کرتا ہے جیسے انڈر ویئر ہے بنیائن ہے توپ ہے کرتا ہے پیجامہ ہے پینٹ ہے ان کو سلا ہوا کپڑا کہا جاتا ہے سلے ہوئے کپڑے سے مراد سلائی نہیں ہے اسی لیے اگر آپ کے کی گھڑی میں سلائی ہے یا آپ کی چپل میں سلائی ہے یا آپ بیلٹ استعمال کرتے ہیں اور وہ سلا ہوا بیلٹ ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ آدمی ان چیزوں کو اپنے سطر کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے اور نہ ہی سائز کے طور پر ان کی سلائی ہوتی ہے یعنی اس میں آستین ڈالنے کی جگہ نہیں ہوتی پاؤں ڈالنے کی جگہ نہیں ہوتی انڈر ویئر میں پیجامہ اور پینٹ میں پاؤں ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے بنیائن میں ہاتھ ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے کرتے میں آستین ہوتی ہے توپ کے اندر آستین ہوتی ہے تو یہ جو آستین وغیرہ کے طور پر یا سائز کے طور پر جو کپڑے سلے جاتے ہیں ان کا پہننا آپ کے لیے بنا ہے یہ نہیں مراد ہے کہ کسی بھی قسم کی سلائی آپ کے لیے حرام ہے ایسا نہیں مطلب اس کا لہذا چلی سلی ہوئی چپل پہن سکتے ہیں اور سلی ہوئی گھڑی آپ استعمال کر سکتے ہیں سلا ہوا بیلٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے بات سنا رہی تو یہ دو چیزیں کن کے اوپر حرام ہیں مردوں کے اوپر حرام ہے تیسری قسم وہ ہے جو صرف عورتوں کے اوپر حرام ہے اور وہ دو چیزیں ہیں کون کون سی دو چیزیں ایک نقاب پہننا نقاب یعنی نوز پیس عورتیں دھیان سے میری بات سنیں گی نوز پیس پہننا برقع نہیں برقع جو عورت کے پورے جسم کو ڈھانکتا ہے اس کو برقع کہا جاتا ہے اور نقاب عربی زبان کے اندر جسے ہم اور آپ نوز پیس کہتے ہیں اسے نقاب کہا جاتا ہے نقاب پہننا نوز پیس استعمال کرنا عورت کے لیے حرام ہے جیسے مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے ایسے عورت کے لیے نوز پیس استعمال کرنا منع ہے نوز پیس وہ کپڑے کا وہ حصہ ہے جسے عورت اپنے چہرے پر باندھتی ہے پیچھے سر پہ اور اس کے اندر اس کی آنکھ پر دیکھنے کے لیے سوراخ ہوتا ہے اس کپڑے کو کیا کہا جاتا ہے نوز پیس کہا جاتا ہے یہ استعمال کرنا عورت کے لیے منع ہے اب سوال یہ کہ عورت چہرہ کیسے ڈھاکے گی اب عورت چہرہ دوپٹے سے ڈھاکے گی بڑی اوڑھنی لے لے بڑی چادر لے لے بڑا دوپٹہ لے لے اپنے سر کے اوپر رکھے اور اس دوپٹے کو سر کے اوپر سے نیچے گرا لے جس کو ہمارے ہندوستان میں گھونگھٹ کہا جاتا نکالنا جو ہندوستان کے ہوں گے گھونگٹ سب سمجھتے ہیں کہ کیا نام ہے اوپر سے جو دوپٹہ ہے آپ نیچے اس طریقے سے کر لیں ایسا چہرہ آپ کا ڈھک جائے اس کو گھونگھٹ نکالنا کہا جاتا ہے یہ کیا ہے یہ اس طریقے سے عورت اپنے چہرے کو ڈھاک کر کے رکھے کیونکہ عورت کے چہرے کا بھی پردہ ہے چہرہ کب کھول کر کے رکھے گی وہ جب وہ اکیلے اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی اور آج پورے حج میں کہیں ایسی آپ کو جگہ نہیں ملے گی جہاں صرف وہ اور اس کا شوہر اور کوئی نہ ہو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہست عائشہ فرماتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حج میں ہوتے تھے اور کوئی نہیں ہوتا تو چہرے کو ہم کھول لیتے تھے اور جب ہمارے سامنے سے قافلے گزرتے تھے تو اپنے چہروں کو دوپٹوں اور اڑنیوں سے ڈھانک لیا کرتے تھے لہذا عورت کا چہرے کا پردہ ضروری ہے حج کے دوران بھی عمرے کے دوران بھی وہ عورتیں غلط کرتی ہیں جو اپنا چہرہ کھول کر کے رکھتی ہیں ان کو چاہیے کہ بڑی اوڑھنی لے لیں کالی دوپٹہ لے لیں بڑا چادر لے لیں کوئی اپنے سر پر رکھیں اور اتنا موٹا نہ ہو کہ نظر نہ آئے باریک رہے کہ نظر آئے ان کو اور اپنے چہرے پر اس کو گرا لیں کچھ عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چہرے پر کوئی چیز رکھ لیتی ہیں کہ تاکہ وہ کپڑا ان کے چہرے سے ٹچ نہ ہو یہ بھی دین کے اندر غلو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے عورت کو چہرہ ڈھانکنا ہے یہ سب لگانا جو بہت سارے عورتیں چہرے پر لگا لیتی ہیں جس سے ان کا کپڑا ٹنگا رہتا ہے اور چہرے سے مس نہیں ٹچ نہیں ہوتا ہے اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلی چیز کیا ان کے اوپر حرام ہے نوز پیس کا استعمال کرنا دوسری چیز دستانہ پہننا گلوس پہننا یہ بھی عورت کے لیے حرام ہے یہ بھی اور مرد کے لیے کیوں کیونکہ سلا ہوا ہے جی ہاں مرد کے لیے بھی حرام ہے کیونکہ سلا ہوا ہے اور اس میں آدمی اپنے ہاتھ کو ڈالتا ہے انگلیاں اس کے اندر جو ہے نظر نہیں آتی ہیں اس لیے مرد کے لیے تو سلے ہوئے کپڑے میں آتا ہے اس لیے حرام ہے چونکہ عورتوں کے لیے سلا ہوا کپڑا حلال ہے لیکن یہ دو چیزیں نقاب نوز پیس پہننا اور کیا پہننا گلوس پہننا یہ دو چیزیں عورتوں کے لیے حرام ہے اب عورت اپنا ہاتھ کیسے ڈھاکے گی اب وہ اگر بڑی اوڑھنی ہے تو اپنے ہاتھ کو اپنے اوڑھنی کے اندر ایسا رکھ سکتی ہے یا اس کے جیب ہے کیا نام ہے نقاب برقعے کے اندر جیب میں اپنا ہاتھ ڈال لے لیکن ہاتھ کا معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا معاملہ کس کا ہے چہرے کا اس لیے چہرے کا چھپانا ضروری ہے عورت کے لیے اور اسلام کی عظیم خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے کہ اسلام نے عورتوں کی حفاظت کا خیال رکھا ہے اور اجنبی اور غیر محرم کے سامنے چہرے کو کھولنے سے منع کیا ہے کیونکہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے انسان اس کی حفاظت کرتا ہے آپ لوگ ہندوستان پاکستان سے آتے ہیں اپنے زیورات کو لاکرس میں رکھ کر کے آتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ قیمتی چیز ہے خانہ کعبہ سب سے اہم چیز ہے اس لیے خانہ کعبہ کے اوپر بھی سمجھ لیجیے اس کو ڈھاک کر کے رکھا جاتا ہے اس لیے عورت اسلام کے اندر بڑی معزز ہے اور بڑی بڑا اس کا مقام ہے اسلام کے اندر اس لیے اور غیرت مرد کی گوارا نہیں کرتی ہے کہ اجنبی عورت کے اوپر کوئی اجنبی مرد کی نگاہ پڑے اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو ڈھاک کر کے رکھیں اسی میں ان کی حفاظت بھی ہے یہی اسلام کی تعلیم بھی ہے اور اس طریقے سے یہ ان پر کوئی قدغن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ان کے لیے سمجھ لیجئے کیا نام ہے کوئی بہت بڑی یعنی اس لیے ہے کہ وہ زحمت ہے ان کے لیے بلکہ ایک رحمت ہے اس کے ذریعے سے ان کی عزت آبرو اور ہر چیز کی حفاظت ہوتی ہے اور چونکہ ان کا بڑا مقام اور مرتبہ اسلام کے اندر اس لیے شریعت نے چہروں کو عورتوں کے چہروں کو ڈھانکنے کا حکم دیا ہے تو یہ ممنوعات احرام ہے جن کا بھی آپ کے سامنے ذکر ہوا اگر کوئی ان کا ارتکاب کر لیتا ہے جان بوجھ کر کے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے تین چیزوں میں سے ایک چیز ہے یا تو وہ کیا کرے بکری ذبح کرے گا وہ مکے کے اندر اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرے گا یعنی مان لیجیے عورت نے سلا مرد نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا جان بوجھ کر کے یا مرد نے اپنے سر کو ڈھانک لیا جان بوجھ کر کے ٹوپی پہن لی سے معلوم ہے کہ میں احرام میں ہوں لیکن جان بوجھ کر کے کر رہا ہے جان بوجھ کر کے وہ ناخون کاٹ رہا ہے جان بوجھ کر کے وہ بال کاٹ رہا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا تین تین شکل اس کے سامنے ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسے دم دینا پڑے گا دم کا مطلب ہوتا ہے خون یعنی ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا مکے کے اندر اور اس کا گوشت وہاں کے جو فقیر ہیں ان کو تقسیم کرنا ہوگا وہ گوشت اس کے لیے کھانا حلال نہیں ہوگا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ چھ مسکینوں کو کھانا کھلائے ایک ٹائم کا چھ مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلائے ہوٹل میں کھلا دے گھر پر بنا کر کے کھلا دے چھ مسکین کو اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو تین دن کا روزہ رکھے کتنے دنوں کا تین دن کا روزہ رکھے یہ اس صورت میں جب کوئی جان بوجھ کر کے ممنوعات حرام کا ارتکاب کرتا اگر اگر جان بوجھ کر کے نہیں کرتا بھول کر کے کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یا اس طریقے سے کوئی انسان وضو کر رہا تھا سر کا مسئلہ کرتے ہی نہیں یعنی وضو میں بال گر گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا اس طریقے سے آپ جو ہے ناخن گر گیا ایسے ہی آپ نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر جان بوجھ کر کریں گے علم کے تو جانتے ہوئے کریں گے تو ایسی صورت میں کیا ہے یہ چیز آپ کے لیے منع ہے اور ان تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت آپ کو اپنانی ہوگی یا تو آپ کو دم دینا پڑے گا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کیا کریں گے چھ مسکین کو کھانا کھلائیں گے اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو تین دن کا پہلے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا حج میں استاد ہے نا مال چاہیے پہلے روزہ نہیں رکھنا روزے میں پیسہ نہیں چاہیے لیکن قربانی میں پیسہ چاہیے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے میں پیسہ چاہیے کیونکہ حج مال پر فرض ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تبھی اللہ نے اس چیز آپ کے لیے رکھی ہے تو یہ تین شکل ہے تینوں میں سے کوئی ایک ترتیب کے ساتھ دیکھا احرام آپ نے باندھ لیا احرام دیکھیے احرام جو ہے یہ کپڑے کا نام نہیں ہے میں نے اس سے پہلے بتایا کہ احرام ایک حالت کا نام ہے ایک کنڈیشن کا نام ہے وہ کنڈیشن جب آپ لبیک اللہ عمرتن کہہ لیں گے جب تک طواف اور صحیح کر کے بال نہ کٹا لیں گے اس وقت تک وہ حالت آپ کے ساتھ رہے گی چاہے آپ سلا ہوا کپڑا پہن لیں چاہے جو کچھ بھی پہنیں آپ لیکن اس وقت تک آپ احرام کی حالت میں ہیں جب تک آپ عمرے سے فارغ نہ ہو جائیں یہ احرام جو ہم پہنتے دو سفید چادر یہ اس حالت کو ظاہر کرتا ہے کہ مرد ایسی حالت میں ہے کہ اس حالت میں اس کے لیے خوشبو لگانا شکار کرنا یا بال کاٹنا منع ہے یہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے کوئی چیز ظاہر کرنے والی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ احرام کپڑے کا نام نہیں ہے احرام کس کا نام ہے حالت کا نام اسی لیے آپ احرام کے دوران کپڑا چینج کر سکتے ہیں احرام کا کپڑا آپ چینج کر سکتے ہیں اگر گندا ہوا ہے تو نہیں گندا ہوا تو بھی ایسے عورت بھی اپنا کپڑا چینج کرنا چاہے چینج کر سکتی ہے تو احرام کی حالت میں آپ کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سر مل سکتے ہیں دھڑ سکتے ہیں کھجلا سکتے ہیں غسل کر سکتے ہیں دو مرتبہ تین مرتبہ کوئی حرض نہیں ہے لیکن ایسے وقت میں غسل مت کیجیے گا جب آپ کو نکلنا ہوگا جب عرفات جانا رہتا ہے تو بہت سارے لوگ اس وقت جا کر کے غسل کرتے ہیں اور عرفات ابھی نکلنا ہے اور جو غسل کریں گے آپ پیچھے رہ جائیں گے جب پیچھے رہ جائیں گے تو آپ کیونکہ عرفات ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سب لوگ ساتھ جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ بچھڑ جائیں گے تو عرفات میں آپ نہیں پہنچ پائیں گے باقی اور کام انسان اکیلے کر سکتا ہے کنکڑی بھی اکیلے مار سکتا ہے ہر کام اکیلے کر سکتا ہے لیکن عرفات سب کو ایک ساتھ جانا ہوگا معلم کے ساتھ سب کو ایک ساتھ جانا ہوگا اس لیے عام طور سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عرفات جانے کا وقت ہوتا ہے جا کر کے لوگ ہمام میں غسل کیلے لائن لگا کے رکھتے ہیں حالانکہ غسل کرنا اس وقت یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اگر انسان رہ جائے گا تو پھر اس کا عرفات ہی رہ جائے گا اور جس کا عرفات رہ جائے اس آدمی کا حج نہیں ہوگا نمبر دو زہریلے جانوروں کو آپ مار سکتے ہیں مچھر ہے آپ کو احرام کی حالت تنگ کر رہا ہے چونٹی ہے جو کاٹنے والی ہے سانپ ہے اسے مار سکتے ہیں اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ مارنا آپ کے لیے ثواب ہوگا حتیٰ کہ اگر حرم کے اندر ہے نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے نبی کی حدیث سے تم نماز پڑھ رہے ہو کوئی صاحب نظر آئے نماز توڑ کر کے کیا کرو جا کر کے سانپ کو مارو کیوں اگر نہیں مارو گے تو کسی کو کاٹے گا تو زہر اس کے آدمی کے اس میں جائے گا مر جائے گا یا آپ نے دیکھا ایسے ہی کیا نام ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی بچہ چھوٹا سا ہے لائن جو ہے لائٹ سے بجلی سے کھیل رہا ہے آپ نماز توڑنا ضروری ہے کیونکہ بچے کی جان بچانا آپ کے لیے ضروری تو کچھ لوگ کہتے بھی نماز میں نماز کیسے توڑنی نماز توڑ دیجیے آپ نماز آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں اور لیکن بچے کی جان چلی جائے گی تو آپ وہ جان واپس نہیں آئے گی ایسے ہی کوئی جانور کسی کو کاٹ لے گا زہریلا تو وہ جان واپس نہیں آئے گی تو آپ وہاں بھی ان کو مار سکتے ہیں ایسے ہی احرام کی چادر جو کپڑا ہے آپ کا دو سفید اسے آپ بدل سکتے ہیں دھڑ سکتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں یہ سب اس کے اندر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے چشمہ پہن سکتے ہیں آپ کوئی بھی چشمہ ہو کالا چشمہ ہو لال ہو پیلا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر طرح کے چشمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں گھڑی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بیلٹ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی حرج نہیں کیسی بھی گھڑی ہو بیلٹ کیسا بھی ہو چپل کیسی بھی ہو ایسے ہی تیل ہے صابن ہے دوائیں ہیں آدمی جو ہے پیدل چلنے کی وجہ سے اس کو رگڑ ہو جاتی ہے ران کے درمیان تو اس کے لیے بہت ساری کریم آتی ہے اسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں کوئی حرج نہیں اگرچہ کچھ اس کے اندر خوشبو ہو آپ جو ہے ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے چائے آپ استعمال کر سکتے ہیں کافی گرچہ خوشبو اس کے اندر ہے تو آپ کے لیے خوشبو کا استعمال منع ہے صابن چائے اور اس طرح کی ساری چیزیں یہ منع نہیں ہے یہ اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کوئی بھی صابن استعمال نہیں کرتے نہیں اسلام کے اندر خوشبو صابن کو خوشبو نہیں کہا جاتا ہے آپ بازار میں جائیں کہیں کہ مجھے صابن دے دو آپ کو خوشبو نہیں دے گا آپ کہ مجھے خوشبو دو آپ کو صابن نہیں دے گا لہذا اگر صابن کے اندر کچھ خوشبو ملی ہوئی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی حرض نہیں ہے آپ کو کوئی دم اور کوئی فدیہ وغیرہ نہیں دینا پڑے گا ایسے ہی سرما لگا سکتے ہیں اور ایسے ہی جو ہے پیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں کوئی حرض نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں کیا ہیں دوائیں استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرض نہیں ہے یہ سب آپ کے لیے جائز اور درست ہے بات واضح ہوئی جی ہاں سایہ حاصل کر سکتے ہیں آپ چھتری استعمال کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو رافضی ہیں الحمد للہ ان سارے ایرانی لوگ نہیں آئیں گے اللہ کا شکر اور احسان الحمد للہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس مملکت سعودی عرب کا شکر ادا کرتے ہیں ورنہ آپ دیکھیں گے ان کی گاڑیوں کی چھتوں پر چھت نہیں ہوتی کیوں کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر چھت پہ آئیں گے تو ہمارا عمرہ اور حج باطل ہو جائے گا دیکھا نہیں دیکھا آپ لوگوں نے جو ایرانی ہوتے لیکن جہاز تو کھلا ہوا نہیں رہتا جہاز سے آتے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی ہاں لیکن یہاں آ کر کے کیا کرتے ہیں وہ چھتوں کو جو ہے کیا کرتے ہیں کاٹ دیتے ہیں جی ہاں تو اور خیمے وغیرہ میں بھی شاید پتہ نہیں رہتے ہیں کہ نہیں رہتا اللہ ہی بہتر جانے ان کا کیا رہتا ہے ان کا دین ہی الگ ہے ہمارے دین سے ان کی بات ہی کیا ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو شریعت کے اندر آپ کے لیے جائز ہیں اس کے استعمال کرنے میں کوئی قباہت نہیں ہے حج کے چار ارکان ہیں اور ارکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا پہلا یہ ہے کہ ارادہ اور نیت ہونی چاہیے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں یا نہ کہ آپ پکنک منانے کے لیے جا رہے ہیں یا سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں آپ کی نیت حج کی ہو عبادت کی ہو اللہ کی رضا اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو جب یہ آپ کی نیت اور ارادہ ہوگا تو اگر راستے میں کوئی پریشانی تکلیف آئے گی اسے انسان جھیل لے گا لیکن اگر انسان کا مقصد سیر و تفریح ہے اور اس طریقے سے کیا نام ہے گڑچھڑے اڑانا ہے تو کوئی بھی تکلیف آئے کہ انسان نہیں برداشت کر پائے گا اس لیے سب سے پہلے انسان کے پہ نیتوں کو خالص کرنا چاہیے اور اس کی نیت حج کرنے کی ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کا مقصد ہو اور کوئی اس کا مقصد نہ ہو راستے میں جو تکلیف پریشانی آئے حج اور سفر تکلیفی کا نام ہے کتنی بھی آسانی ہو جائے کچھ نہ کچھ آپ کو تکلیف ضرور رہے گی نہ وقت پر آپ کو کھانا ملے گا نہ وقت پر سونا ملے گا نہ وقت پر قضاء حاجت کے لیے آپ کو ملے گا اس لیے انسان کا مزاج چڑچڑاپن ہو جاتا ہے لہذا ان تمام چیزوں کو آپ برداشت کریں کیونکہ یہ سفر ہے اور حج ہے اور حج کے اندر جتنا زیادہ ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عجر سے نوازے گا تو یہ نمبر ون نمبر دو کیا ہے عرفات کے اندر قیام کرنا وقوف کرنا عرفہ میں جانا ضروری ہے چاہے آپ چند گھنٹوں کے لیے جائیں چند منٹوں کے لیے جائیں لیکن عرفات کے اندر جانا ضروری اس لیے جو لوگ اکیلے حج کرتے ہیں ان کو تاکید کرنا چاہیے کہ وہ عرفہ کے اندر یا عرفہ کے اندر نہیں ہیں بہت سارے لوگ جاتے ہیں عرفہ کے نام پر اور باہر ہی سے چلے آتے ہیں ہے کہ نہیں ہے کہ وہ اور سمجھتے ہیں کہ میں عرفات کے میدان میں ہوں حالانکہ عرفات کے میدان میں نہیں بلکہ کہیں اور ہوتے ہیں کوئی کسی پل کے نیچے گزار لیتا ہے کہیں کوئی کہیں اور چلا جاتا ہے مسجد جو ہے وہاں بنی ہوئی جو مسجد مسجد کا اگلا حصہ عرفات کے میدان میں نہیں ہے اور امام جو خطبہ دیتے ہیں وہ بھی عرفات کے میدان سے نہیں وہ جو مسجد کا ہے جہاں امام نماز پڑھاتا ہے اور خطبہ دیتا ہے وہاں پر جو ہے وہ عرفات کا میدان وہ عرفات میں نہیں رہتا ہے مسجد کا آدھا حصہ عرفات سے باہر ہے اور آدھا حصہ عرفات کے اندر ہے ایسا اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے عرفات سے پہلے جو جگہ تھی ارنا جس کو کہا جاتا تھا وہاں آپ نے قیام کیا تھا وہاں نماز پڑھی خطبہ دیا اس کے بعد پھر دوہر نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دینے کے بعد پھر آپ عرفات میں تشریف لائے اس لیے آج کا جو امام خطبہ دیتا ہے اس جگہ سے دیتا ہے جو عرفات سے باہر ہے اگر آدمی وہاں پہلے رہتا ہے بعد میں پیچھے چلا آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر پورا دن وہیں گزار دے گا وہ تو اس کا حج نہیں ہوگا اس لیے عرفات میں جانے کے بعد انسان کے لیے تاکید کرنا کیا ہے بہت ضروری ہے کیا ہے بہت ضروری ہے کہ وہ عرفات کے میدان میں میدان میں نہیں ہے اور الحمد اردو میں اور عربی میں انگلش میں فارسی میں ہر جگہ الحمد للہ گورنمنٹ نے وہاں بورڈ لگا دیا ہے کہ یہاں سے عرفات شروع ہوتا ہے اور جو خیمے ہیں وہ سارے خیمے عرفات ہی کے اندر رہیں گے عرفات سے باہر کوئی خیمہ نہیں رہتا اس کو بھی آپ یقین کر لیں نمبر تین طواف زیارہ طواف زیارہ کب کرتے ہیں کی دس تاریخ کو گیارہ کو بھی کر سکتے ہیں بارہ تیرہ کو بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن دس تاریخ کو کرنا افضل ہے یہ رکن ہے یہ کیا ہے رکن نہیں یعنی اس کے بغیر آپ کا حج نہیں ہوگا نمبر چار کیا ہے جی نہیں تو ودا واجب ہے رکن ہے صفا مروا کی صحیح کرنا صفا مروا کی صحیح کرنا بھی رکن ہے یعنی اگر کسی نے صفا مروا کی صحیح نہیں کیا اس آدمی کا اور کا حج نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ہے چار واجبات حج کیا ہیں آٹھ واجبات حج ہیں کتنے ہیں آٹھ ایک تو میقات سے آپ کا لبیک اللہ عمرتن کہہ کر کے دو سفید چادر پہننا یہ آپ کے لیے واجب ہے نمبر دو نو الحجہ کو سورج غروب ہونے تک عرفات میں رہنا اگر سورج غروب ہونے سے پہلے آپ چلے آئیں گے عرفات سے تو کیا ہوگا آپ کو ہاں؟ دم دینا پڑے گا یہی فرق ہے رکن اور واجب کے اندر اگر رکن آپ کا چھوٹ جائے گا تو آپ کا حج ختم ہو گیا آپ کو اگلے سال پھر حج کرنا پڑے گا اور اگر واجب چھوٹ گیا تو کیا کرنا پڑے گا آپ کوئی دم دے دیں گے قربانی کر دیں گے آپ کی وہ کمی پوری ہو جائے گی یہ واجب کا مطلب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے تک آپ کو عرفات کے اندر کیا کرنا ہے رہنا ہے اس لیے یہاں کی حکومت سورج غروب ہونے سے پہلے کسی کو نہیں جانے دیتی ہے اگر کوئی جانا بھی چاہتا ہے تو زبردستی پولیس روکتی ہے کہ آپ کو سورج غروب ہونے تک رہنا نمبر تین مزدلفہ میں رات گزارنا یہ بھی آپ کے لیے واجب ہے رک نہیں ہے نمبر چار جو گیارہ بارہ کی راتیں ہیں وہ رات مینا کے اندر گزارنا یہ بھی کیا ہے آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے نمبر پانچ جو جمرات ہے اولا اور درمیان اور آخر والا ان کو ترتیب سے کنکڑی مارنا پہلے پہلے جمرہ کو اس کے بعد درمیان والے کو پھر لاسٹ والے کو ترتیب کے ساتھ کنکڑی مارنا یہ کیا ہے یہ بھی واجب ہے اس کے بعد بال مڈانا بال مڈانا مرد کیا کرے گا پورے سر کے بال مڈائے گا اور اگر عورت ہے تو انگلی کے ایک پور کے بار برابر کاٹ لے گی وہ نمبر سات طواف ودا طواف ودا واجب ہے طواف ودا واجب ہے رکن نہیں ہے اور یہ ان عورتوں کے لیے رخصت ہے جن عورتوں کو حیض آ جائے نفاس آ جائے ان عورتوں کے لیے اس کی رخصت ہے وہ اگر نہیں کریں گی حید آنے کی وجہ سے تو ان کے اوپر کوئی دم نہیں ہے کوئی دم نہیں ہے ساتھ ہو گیا نمبر آٹھ قربانی کن پر ہے یہ قربانی جی حج قرآن اور حج تمتو کرنے والے پر کیونکہ حج افراد کرنے والے پر قربانی نہیں ہے تو جو حج قرآن کر رہا ہے یا حج تمتو کر رہا ہے اسے شخص کے لیے قربانی کرنا ضروری اگر قربانی نہیں کرے گا اس کو دس دن کا روزہ رکھنا پڑے گا تین دن وہاں مکے کے اندر اور سات دن اپنے شہر یا اپنے ملک واپس آنے کے بعد تو یہ حج کے کیا ہے یہ یہ واجبات ہیں آپ نے عمرے حج کا احرام باندھ لیا عمرے کا احرام باندھا حج تمتو کا یا حج کران کا یا حج افراد کا اب آپ کہاں جانا آپ کو ہاں، مکہ جانا ہے مکہ جاتے ہوئے کثرت سے تلبیہ پکارنا تلبیہ کیا ہے لبیک اللہ لبیک لبیک شریک الک لبیک ان الحمد لا شریک الک یہ تلبیہ ہے مرد بھی پکاریں گے بلند آباد سے عورتیں خاموشی کے ساتھ کب تک پکارنا جب تک آپ مکہ پہنچنا جائیں مکہ آپ پہنچ گئے پہنچنے کے بعد اب آپ کا اگر وضو نہیں ہے تو پہلے آپ وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد مسجد کے اندر داخل پہلے دہنا قدم داخل کریں اور اس کے بعد دعا پڑھیں بسم اللہ السلام علیہ رسول اللہ اللہ مبتحلی علی ابواب رحمتی یہ کہہ کر کے آپ کہاں داخل ہوں گے حرم کے اندر مکے میں حرم میں داخل ہوگے داخل ہونے کے بعد اگر کوئی نماز شروع ہے تو آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیجیے اگر نماز نہیں شروع ہے تو کیا کریں گے آپ طواف کریں گے طواف شروع کرنے سے پہلے دائنا کندھا کھول لیں میں نے بتایا تھا احرام باندھتے وقت کچھ لوگ دو رکعت نماز پڑھتے یہ بھی غلط ہے دائنا کندھا کھولنا وہاں وہ بھی غلط ہے دائنا کندھا کب کھولیں گے آپ جب طواف شروع کریں گے تب کریں گے حضر اسود کو دیکھیں آپ اس کی طرف اپنے داہنے ہاتھ کو ایک بار اٹھائیں کچھ لوگ دونوں ہاتھ کو بار بار ایسے اٹھاتے رہتے ہیں ایسا نہیں ایک بار بسم اللہ اللہ اکبر ایک بار اٹھائیے بسم اللہ اللہ اکبر کہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ طواف شروع کر دیجیے طواف کے دوران جو دعا آپ کو یاد ہو وہ دعا کیجیے طواف کے دوران کوئی دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ہمارے نبی نے اختیار دیا ہے آپ جو دعا کرنا چاہیں جو مانگنا چاہیں اللہ تعالیٰ سے وہ مانگیے آپ کو رزق چاہیے آپ کو صحت چاہیے آپ کی جو بھی مانگ ہے اللہ تعالیٰ سے اور جو ضرورت ہے اسے آپ طواف کے دوران مانگتے رہیے ہر چکر کی کوئی مخصوص دعا ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے جو اس طرح کی کتابیں پائی جاتی ہیں ان کتابوں کے اندر بلا حوالہ بغیر حدیث کے لوگوں نے باتیں ذکر کر دی ہیں اس کی کوئی حدیث نہیں آتی ہے کہ آپ نے ہر چکر کے لیے الگ دعا پڑھی ہو اور آپ نے عمرہ کرنے والے کو طواف کرنے والے کو اختیار دیا ہے ایک دعا ہے وہ رکنے معنی سے لے کر کے حضر سود کے درمیان اور ربنا آتنا فی دنیا حسنا و فی الآخرت حسنا وقنا بننا اتنا صرف پڑھنا ہے اس میں بھی لوگ اضافہ کر لیتے ہیں کیا کہتے ہیں واد خل الجنت ما البرار یا عزیز یا غفار یہ نہیں کہنا ہے کیوں اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے اتنا ہی کہنا جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے تو آپ کتنا کہیں گے ربنا آتنا فی دنیا فی اور حسنا وقنا عذاب النار جب تک اس کے درمیان ہے آپ کہتے رہیے رکنے امانی کے پاس پہنچیے تو اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑنا آپ کے لیے سنت ہے لیکن اگر نہ پکڑ سکیں بھیڑ کی وجہ سے تو اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا آپ کو اشارہ کہاں کریں گے حضر اسود کی طرف بس حضر اسود کے پاس پہنچ جائیں گے آپ کا ایک چکر ختم ہو جائے گا حضر اسود پر آپ پہنچے ہیں اب دوسرا چکر آپ کا شروع ہوگا پھر ہاتھ اٹھائیے اور کیا کہیے صرف اللہ اکبر اب بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں بسم اللہ پہلی بار کہا جاتا شروع میں صرف اللہ اکبر ایسے ہی آپ کو سات چکر لگانا ہے ساتواں چکر کہاں ختم ہوگا حجر اسود پر ٹھیک ہے اگر طواف کے دوران نماز شروع ہو گئی آپ کو دائنا کندھا بند کرنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے نبی کی حدیث ہے جس آدمی کا کندھا کھلا اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے ان کا کندھا کھلا رہتا نماز پڑھ غلط ہے یہ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی بیچارے نہیں معلوم ان کو بتائیں آپ ان کو حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں تو دائنا کندھا بند کر لیں جہاں نماز آپ ختم ہو وہیں سے آپ تواف شروع کر دیں آپ کا چکر مکمل مانا جائے گا آپ کے بچے ہیں آپ نے گود میں لے لیا ان کا بھی طواف ہوگا آپ کا بھی طواف ہوگا آپ ٹرالی سے ویل چیئر سے الیکٹرانک مشین ابھی آ گئی ہے برقی مشینیں ان سے آپ طواف کریں گے آپ کا طواف مانا جائے گا آپ نے ایک چکر نیچے کیا دوسرا اوپر کر رہے ہیں آپ کا طواف مکمل مانا جائے گا طواف کے دوران آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہے پانی پی لیجئے بچے ہیں تھک گئے ہیں آپ دس پندرہ منٹ بیس منٹ آرام کر لیجئے پھر وہیں سے طواف شروع کیجیے آپ کا طواف مکمل مانا جائے گا دین میرے ساتھیوں بہت آسان ہے دین کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے کچھ لوگ اتنی سختی کرتے ہیں کہ اگر سختی نہ کریں تو لوگ سمجھیں گے کہ ہمارا حجی نہیں ہوا ہے اس لیے مولوی بھی سختی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تم نے کیوں ایسا کیا تم نے ایسا کیوں کیا حالانکہ وہ ساری آسانی ہوتی ہے حج کے اندر اس لیے آسانی اللہ نے دی ہے آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے اللہ کے سر کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بھی چاہتا ہے کہ جس نے تم کو آسانی دے اس کا فائدہ اٹھاؤ کیوں اس لیے کہ آسانی دینے کا مقصد یہ فائدہ اٹھانا اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو پھر آسانی دینے کا فائدہ کیا ہو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے کہ نہیں ہے اس لیے آسانی جو دی گئی ہے وہ فائدہ اٹھائیں لیکن جو آسانی دی گئی ہے جو نہیں دی گئی اس کا فائدہ نہیں اٹھائیں سگریٹ پینا داڑھی موڑنے سب آسانی نہیں ہے یہ سب شریعت کے اندر بنا ہے ٹھیک ہے معذرت کے ساتھ جو بغیر داڑھی والے جی ہاں تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے طواف کے دوران یہ ساری چیزیں آپ کریں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو طواف کے اندر شک ہو جائے کہ آپ نے پانچ کیا یا چھ کیا تو کیا کریں گے ہاں؟ کم پر آپ وہ کریں گے کم پر آپ کیا کریں گے وہ کریں گے لیکن یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے عام طور سے ورنہ جو ہے کیا نام ہے آپ اگر کسی کو ایک لاکھ ریال دے دیں گے ایک روپے کا فرق نہیں کرے گا لیکن سات کو گننے میں اس کو بھول جاتا ہے کہ میں نے چھ چکر لگایا سات چکر لگایا یا پانچ لگایا ایک لاکھ دے دیں گے ایک ریال آپ کو زیادہ نہیں دے گا وہ ایک دم صحیح گنے گا لیکن یہاں سات گننے میں بھول سات چکر چکر ہوئی ہوئی چھ پانچ ہوا یا چار ہوا پتہ نہیں کتنا ہوا یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو بہرحال اگر شک ہو جائے تو آدمی جو کم ہو اس کو اپنا مانے اس کے بعد اپنا ایک چکر اگر زیادہ ہو جائے گا لیکن جان بوجھ کر کے کرنا کیا یہ یہ غلط ہے ساتواں چکر کہاں ختم ہوگا حضر اسود پر حضر اسود کے بعد آپ کہیں بھی مسجد حرام میں آپ کو جگہ مل جائے جا کر کے دو رکعت نماز پڑھ لیجیے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا آپ کے لیے کیا ہے مصنون ہے کچھ لوگ مقام ابراہیمی کے پاس پڑھتے ہیں غلط ہے یہ کیوں وہاں آپ جائیں گے حج کرنے کے لیے آپ کو وہاں جگہ نہیں ملے گی وہ طواف کرنے کی جگہ ہے اس لیے مسجد حرام میں کہیں بھی آپ پڑھ لیجیے آپ کا دو رکعت سنت ادا ہو جائے گی کچھ لوگ وہیں پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں لوگ آ کے ان کو ڈھکیلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں یہاں نماز پڑھا کے ڈھکیل کر کے وہاں لے کر کے چلے گئے لیکن نیت نہیں توڑتے ہو یہ غلط ہے کرنا نماز میں خوشو خوشوخو چاہیے اور ایک طرف انسان قبلے کی رخ ہو اس کا تب نماز پڑھے اس لیے کہیں بھی آپ مسجد حرام میں جگہ ملے جا کر کے کیا کریں وہاں پر نماز آپ پڑھ لیں دائنا کندھا بند کر لیں اس کے بعد نماز پڑھیں نماز آپ نے پڑھ لیا اور کچھ لوگ خانے کعبہ کے طواف کے دوران غلاف کعبہ کو چومتے ہیں اور اس طریقے سے دروازے کو چومتے ہیں کچھ لوگ جا کر کے جو ہے مقام ابراہیم کو چومتی ہے سب غلط ہے کرنا اگر کوئی آدمی اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے نفع نقصان کا مالک کون ہے ایک اللہ کی ذات ہے جو آسمان پر عرش پر بیٹھی ہوئی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو نفع نقصان کا مالک نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک ہیں نہ کوئی پیر فقیر نفع نقصان کا مالک ایک اللہ کی ذات ہے وہی نفع نقصان کے مالک لہٰذا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کھانے کعبہ نفع نقصان پہنچانے والا ہے یا غلاف کعبہ یا اس طریقے سے مقام ابراہیم یا پتھر کو یا کسی کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے یہ حرام اور ناجائز ہے ایسا کرنا یہ شرک اکبر ہے اس کے کرنے سے انسان اسلام مسلمان باقی نہیں رہتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کو چوما لیکن نفع نقصان سمجھ کر کے نہیں بلکہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے یہ سمجھ کر کے اسی لیے ہنستے عمر رضی اللہ نے کیا فرمایا تھا اے پتھر میں جانتا ہوں نہ تو نفع پہنچا سکتا نہ نقصان اگر تجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ چومے ہوتے میں تجھے نہ چومتا تو ہمیں اسے نفع نقصان سمجھ کر کے نہیں چنتے ہیں اگر کوئی نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کے کرتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے شرک اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا نفع نقصان کا مالک نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نہ عبد القادر جیلانی ہیں نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی فقیر ہے کوئی نہیں ہے نفع نقصان کا مالک غیب کا جاننے والا موت و زندگی کا مالک روزی کا ذمہ دار اولاد دینے والا مارنے جلانے والا کون ہے صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو اللہ رب العالمین کوئی اور نہیں اگر کوئی احساس کرتا ہے غلط کرتا لیکن اگر کوئی نفع نقصان کا مالی نہیں سمجھتا ایسے ہی چومتا ہے تو بھی بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے اس کے چومنے سے آپ کچھ نہیں ملے گا خانہ کعبہ کی دیواریں یہ جنت سے آئے ہوئے پتھر نہیں ہیں اس کو ہمارے اور آپ جیسے لوگوں نے بنایا وہ جو ہے اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے خانہ کعبہ کی جگہ کی حیثیت ہے حقیقت ہے نہ کہ اس کے جو ہے دیواروں کی اور نہ ہی اس کے غلاف کعبہ کی غلاف کعبہ ہر سال چینج ہوتا ہے دیوار آج ہے کل نہیں رہے گی دوسری دیوار آ جائے گی دوسرے اینٹ اور پتھر آ جائیں گے ہے کہ نہیں ہے اس لیے اینٹ اور پتھر کی حیثیت نہیں ہے حیثیت کس کی ہے اس علاقہ اس جگہ کی ہے جہاں پر خانہ کعبہ قائم ہے اس لیے اگر خانہ کعبہ کی دیوار نہ رہے تو بھی ہمیں اسی کے ارد گرد چکر لگانا طواف کرنا ہے اور ہمیں اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے تو خانہ کعبہ کے دیواروں کی حیثیت نہیں میرے ساتھیوں اگر کوئی ہے تو صرف حضرت اسود ہے جس کا چومنا آپ کے لیے سنت ہے باقی اور کسی چیز کو چومنا اور یا غلاف کعبہ کو چومنا اور چاٹنا غلط ہے ہاں ایک جگہ ہے جو حجر اسود اور دروازے کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو ملتظم کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کے جو انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے لیکن نہیں کہ آپ ان سے مانگے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو یہ طواف اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے بات واضح ہوئی طواف آپ کا ہو گیا اب آپ کہاں جانا ہے صفا مروا کی صحیح کے لیے جائیے صفا مروا صفا پہاڑی پر آپ جائیے ان صفا ومروا تمن شاء اللہ قرآن کی آیت ہے اس کو آپ پڑھتے پڑھیں اور صفا پہاڑی پر جائیں خانہ کعبہ کو سامنے کریں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کریں کون سی دعا اللہ اکبر لا الہ الا وحدہ لا اللہ لہ الملک ولہ الحمد و یمیت کل وین قدیر لا الہ الا اللہ انجز وعدہ عبدہ الاحزاب وحدہ اگر یہ نہیں یاد ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دعا ثابت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اگر وہ بھی نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کو صرف صفحہ مربع کی صحیح کرنا ہے لیکن اگر آپ کریں گے تو آپ کو زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ملے گا ٹھیک ہے تین تین مرتبہ کہیے اور کہنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اور بھی دعا کرنا چاہیں جو کچھ مانگیں وہاں پر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے آپ دعا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو خانہ کعبہ نظر نہ آئے تو آپ ادھر ہی رک کر کے دعا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر بہت زیادہ بھیڑ ہے کہ آپ کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی ہے تو آپ چلتے رہیے دعا پڑھتے رہیے اس طریقے سے آپ کا یہ صحیح ہو جائے گی اس کے بعد آپ کیا کریں گے دانہ کنڈا بند رکھ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو ہے مروا کی طرف جائیں گے دو سب ستون آئیں گے وہاں تیز چلنا مصنون ہے مروا پر پہنچ جائیے مروا پر وہ ساری دعائیں کریں جو آپ نے صفا پہاڑی پر کی تھی ہاں ان صفا و مروہ تھا من شاعر یہ نہیں پڑھیں گے باقی ساری وہ دعائیں جو آپ نے صفا پہاڑی پر کی تھی وہ کریں گے مروہ پر آپ پہنچیں گے آپ کا ایک چکر ختم ہو جائے گا اور ایک بات اور بتا دیں کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے صحیح کے دوران تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح کے لیے وضو ضروری نہیں ہے طواف کے لیے وضو ضروری ہے طواف کے لیے وضو ضروری صحیح کے لیے ضروری اسی لیے وہ عورت جس کو حید آ جائے وہ صحیح بھی کر سکتی ہے تو صحیح کے لیے وضو ضروری نہیں ہے لیکن اب چونکہ صحیح بھی مسجد حرام کے اندر آ گیا ہے اس لیے عورت اجتناب کرے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کر لیتی ہے تو گنہ گار نہیں ہوگی کیونکہ صحیح عورت کے لیے جائز ہے وہ عورت جس کو حیض آ گیا مروا پر آپ کا ایک چکر ختم ہو جائے گا مروا پر پھر آپ کہاں آئیں گے صفا دوسرا چکر صفا سے مروا تیسرا چکر ساتواں چکر کہاں ختم ہوگا مروا پر مروا پر ساتواں چکر آپ ختم ہو جائے گا اب آپ کیا کریں گے جا کر کے اپنے بال کو کٹوا لیں کیا کٹوا لیں بال دعا ہر چکر میں کرنا ہے اگر موقع ملے تو ٹھیک ہے اگر موقع نہیں ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہر چکر میں کرنا دعا مسئلہ ہے آپ کا ساتواں چکر کہاں ختم ہوگا مروا پر اس کے بعد آپ سیلون جائیے اگر آپ کے اور حج شروع کرنے میں زیادہ وقت ہے تو پھر انسان اپنے بال کو مڈھا لے اور اگر زیادہ وقت نہیں ہے آپ جائیں گے ایک دو دن کا پانچ دن کا وقت ہے آپ کے بال نہیں آئیں گے تو انسان کو اپنے سر کے بال کو کٹوا لینا چاہیے کینچی سے یا جو آج کل مشین آتی ہے اس سے اس طرح نہ لگوائیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ عمرے سے فارغ ہو گئے آپ کا عمرہ کیا ہو گیا مکمل ہو گیا عورت انگلی کے ایک پور کے برابر یا تو خود بال کاٹ لے یا تو اس کا شوہر کاٹ دے یا اس کا بھائی کاٹ دے یا اس کی بیٹی کاٹ دے ٹھیک ہے ایک پور کے برابر اس طریقے سے آپ عمرے سے فارغ ہو گئے اگر اب آپ نے حج تمتو کی نیت کی تھی تو آپ بال کاٹیں گے اور اگر کران اور افراد تھا تو تو نہیں کاٹیں گے کیونکہ ابھی آپ کو آپ احرام ہی میں رہنا آپ کو ابھی آپ دس تاریخ کو احرام سے فارغ ہوں گے ٹھیک ہے بات آ رہی نا تو اس طریقے سے اگر آپ تمتو کر رہے ہیں تو اب آپ کے اوپر جو پابندیاں تھیں احرام کی ساری پابندیاں ختم اب آپ خوشبو لگا سکتے سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ناخون کاٹ سکتے بال اکھاڑ سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اب اس کے بعد آٹھ تاریخ کا انتظار کیجئے دلجا کی آٹھ تاریخ جب آئے تو آٹھ تاریخ کو آپ جہاں رہتے ہیں چاہے مکے کے اندر ہوں آپ چاہے مینا میں ہوں خیمے میں جہاں بھی ہوں وہاں آپ غسل کریں اور غسل کر کے آپ کیا کہیں گے لبیک اللہ بولیے بھائی آپ لوگ حجن لبیک اللہ حجن کہیں گے کون کہے گا یہ تمتو کرنے والا کران اور افراد کرنے والا کیا کہے گا وہ کچھ نہیں کہے گا کیونکہ وہ احرام ہی میں ہے آلریڈی وہ پہلے سے احرام کی حالت میں ہے اس لیے اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر احرام کا کپڑا چینج کرنا چاہے چینج کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے غسل کرنا چاہے غسل کر لے لیکن اس کو لبیک اللہ حجن دونوں کو نہیں کہنا کیونکہ دونوں آلریڈی پہلے سے احرام کی حالت ہی میں ہے احرام کی حالت میں لبیک اللہ حجن آپ نے کہہ لیا اب پھر دوبارہ آپ کے اوپر وہ ساری پابندیاں آ جائیں گی جو پہلے پابندیاں تھیں کران اور افراد کرنے والے پر ساری پابندیاں چل رہی ہیں آپ کے لیے حلال ہوئی کیونکہ آپ نے بال کٹا لیا ہاں یہاں بات ایک اور بتا دیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں مروا پر جا کر کے قینچی سے دو تین جگہ سے بال کٹوا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں حلال ہو گیا ایسا کرنا حرام ہے ایسا کرنے سے آدمی حلال نہیں ہوگا اس کو پورے سر کے بال کٹوانا ہے جیسے آپ مسے کرتے ہیں نماز میں اردو میں تو آپ پورے سر کے کرتے ہیں دو تین بال کا مسئلہ اسے کر لیتے ہیں پورے سر کا مسئلہ کرتے ہیں ہے کہ نہیں ہے تو پورے سر کا مسئلہ کرنا ضروری ہے اسے ہی پورے سر کے بال کٹوانا ضروری ہے دو تین جگہ سے اگر آپ کٹوا لیں گے تو آپ حلال نہیں ہوں گے پورے سر کا بال کٹوانا ضروری ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں ہمیشہ جیسے آپ یہاں جائیں سیلور میں اور کہیے میرے بال کاٹ دو وہ آپ کے دو جگہ سے بال کاٹ دے کہیں سے پکڑ کر کے ایک یہاں سے ایک ایک یہاں سے یہاں سے اور کہے جی بشرا ریال جیب ریال دے دیں گے آپ اس کو اشریال دیں گے اسے جوتے اور چپل دیں گے کہیں گے تم نے ہمارے بال ہی نہیں کاٹے بھائی دو تین جگہ بال کاٹنا تھوڑی ہوتا ہے ہے ہے کہ نہیں تو ایسے ہی مرد کے لیے بھی وہاں پر کیا ہے پورے سر کے بال کٹوانا ضروری ہے علماء کا فتویٰ ہے علما اور مشائق کا اگر کوئی آدمی صرف دو تین جگہ سے کاٹے گا وہ حلال نہیں ہوگا اور اگر سلا ہوا کپڑا پہن لے گا اس کو دم دینا پڑے گا اس لیے پورے سر کے بال کٹوائیے یہ جو سب لوگ کرتے ہیں وہاں پیسے کے لیے پانچ ہزار لے کر کے وہ اپنا دھندا کر رہے ہیں تجارت میں نے ایک سعودی کے بچے کو پکڑا ہم نے کہا کیا کر رہے ہو تم تو وہ پھر میں نے کہا کہ جو ابھی میں بلاتا ہوں متوا کو اور جو ہے یہ کرنا غلط ہے اس نے میری منت سماجی کہا کہ شیخ چھوڑ دیجئے مجھے اور بس میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کچھ یمنی کرتے ہیں کچھ سعودی کچھ اور لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے وہ صرف تجارت کے لیے کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے وہ ایسا کرنا حرام اس لیے دیکھیے وہ خاموش دیکھتے رہتے ہیں کوئی پولیس تو نہیں دیکھ رہی ہے کیونکہ باقاعدہ منع ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہاں بال کاٹنا جی ہاں لیکن وہ لوگوں کو علم نہیں ہے دو تین جگہ سے کہتے چلو آسانی ہے اس میں کٹوا لیتے ہیں یہ آسانی نہیں اسلام کے اندر یہ آسان انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے پورے سر کے بال آپ کٹوانا سیلون میں جائیے یا تو اگر کوئی کاٹنے والا جانتا ہے تو وہ جو ہے کاٹ دے تو تو بھی آپ کے لیے جائے دے تو اس طریقے ایک منٹ ہو جائیے تھوڑا سا جی جی تو آپ کیا کریں گے منا میں اور خیمے کے اندر ظہر اثر مغرب عشاء اور فجر یہ پانچ نماز اس کے وقت پر قصر کے ساتھ پڑھنا ہے مغرب کی قصر نہیں ہوگی اور عشاء کی فجر کی قصر نہیں ہوگی مغرب تین ہی پڑھنا اور فجر دو ہی پڑھنا ہے سنتیں نہیں پڑھی جائیں گے البتہ وطر پڑھیں گے تو یہ پانچ نمازوں کو منا کے اندر خیمے میں جہاں بھی آپ کا خیمہ ہے حامے یا کہیں بھی وہاں پر آپ پانچ نماز پڑھیں گے یہ سنت ہے اگر آپ مان لیجیے ظہر بعد آتے ہیں خیمے میں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد انسان کو عرفات کے لیے روانہ ہونا چاہیے یہ سنت ہے لیکن اگر رات ہی میں جانا پڑے تو انسان کو رات میں بھی جانا چاہیے کیونکہ اب تو ٹرین سے لوگ جاتے ہیں اور گورنمنٹ نے متعین کیا کہ یہاں سے خیمے سے فنا خیمے تک لوگ اس وقت میں جائیں گے باقاعدہ گورنمنٹ جو ہے حج آپریٹر کو تعلیم دیتی ہے اور اس کو ہدایت دیتی ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک آپ کو نکلنا ہے اگر آپ لیٹ ہو جاؤ گے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے پھر آپ کو ہم مؤخر کر دیں گے اور لیٹ ہو جائیں گے اس لیے جو وقت دے حج آپریٹر اس کا خیال رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے تو اگر فجر سے پہلے کہے جانے کے لیے رات ہی میں کہ بھائی عشاء کے بعد نکلنا رات کے بارہ بجے نکلنا چاہیے اور فجر کی نماز عرفات میں پڑھیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے عرفات آپ پہنچ گئے عرفات ہی سب سے اہم دن ہے پورے سال کا اور حج کا سب سے اہم رکن عرفہ کے اندر قیام کرنا ہے عرفہ میں پہنچنے کے بعد آدمی کو وہاں پر سورج غروب ہونے تک رہنا ہے وہاں پر پہنچنے کے بعد ظہر کے وقت میں دو رکعت دہر کی نماز اذان ہوگی اقامت ہوگی دو رکعت دہر کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد دو رکعت اثر کی نماز پڑھیں گے ظہر کے وقت میں اس کے بعد پھر اثر کے بعد آپ کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت میں ذکر میں دعا میں استغفار میں مصروف ہو جائیں یہ دعا کی قبولیت کا جہنم سے آزادی کا سب سے عظیم دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ حاجیوں فرشتوں پر فخر کرتا ہے حاجیوں کے ذریعے سے اور اس دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے سب سے زیادہ شیطان جس دن مایوس ہوتا ہے وہ عرفا کا دن ہے اس لیے عرفا کے دن دنیاوی گفتگو مت کریں عورتیں خاص طور سے عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں تو سب جو ہے دنیاوی گفتگو کے اندر مصروف رہتی ہیں وہ اس کا زیور دیکھتی ہے اس کا زیور دیکھتی ہے یہ شادی کا تحفہ ہے یہ جو ہے فلاں رات کا تحفہ ہے یہ سب بیان کر کر کے پوری پورا دن وہ جو کیا کرتی ہیں اسی میں گزار دیتی ہیں تمہارا یہ کپڑا بہت اچھا ہے کہاں سے آپ نے خریدا فلاں دکان سے خریدا ہے یہ سب پوری دنیاوی گفتگو کر کے اپنا وہ دن وہ برباد کر دیتی ہیں کچھ مرد بھی دنیاوی گفتگو کرتے ہیں تجارت کی باتیں کرتے ہیں غیبت کرنا چغل خوری کرنا لایانی باتیں کرنا دنیاوی گفتگو کرنا آپ پورے سال کرتے ہو میرے ساتھیوں ایک دن تو اللہ تعالیٰ کے لیے نکال دو ایک دن تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس کیجیے ڈر محسوس کیجیے وہی دن تو گناہوں کی مغفرت کا دن ہے جانم سے آزادی کا دن ہے اعمال کے قبول ہونے کا دن ہے اس لیے کم سے کم ایک دن تو اپنے موبائل کو بند کر کے اور دنیاوی گفتگو نہ کر کے کوئی ضروری کہ آپ اسی دن سب سے گفتگو کریں کچھ لوگ سب کو فون کرتے ہیں کہ میں عرفات میں آ ہوں بھائی سب کو بتانے کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اگر آپ رہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ عرفات کے میدان میں ہو ہاں؟ جی ہم سیفٹی کیا لیتے ہیں سیلفی لیتے ہیں سیلفی لیتے ہیں لوگ اور جو ہے موبائل پہ ڈالتے ہیں فیس بک پہ ڈالتے ہیں کیا ہے سب بھائی ریا اور نمود نہیں میرے ساتھی حج اللہ کے لیے ہے اس کو دکھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ دنیا والوں کو دکھا کے کیا کرو گے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا کیا فائدہ ہے جو سات ہزار آٹھ ہزار نو ہزار ریال خرچ کرتے ہیں دس ہزار ریال خرچ کرتے ہیں کیا فائدہ ہے اس کا اگر دکھانے ہی کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام ریا نمود کی چیزیں ان سے بچیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ فوٹو کھنچائیے بچے کے ساتھ وائف کے ساتھ اور اکیلے میں سیلفی لیں اور اس کو واٹس ایپ پر اور موبائل پہ اور کیا نام فیس بک پر ڈال دیں ہے کہ نہیں ہے جو آج کے لیے سب چلا ہوا سب غلط چیز ہے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس دن آپ عبادت کے اندر مصروف رہیں ذکر و اذکار میں مصروف رہیں دینی گفتگو کر سکتے ہیں سوال جواب کیجیے دینی مسائل پوچھیے کوئی حرض نہیں ہے لیکن دنیائی گفتگو کرنا اور اس طریقے سے لایانی اور جو ہے یہ ساری گفتگو کرنا اس سے پرہیز کریں اس دن کی سب سے بہترین دعا کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ شریف الحمد امید واہ کل الشین قدیر اس دن کی سب سے بہترین دعا کیا ہے یہی ہے کثرت سے یہ دعا آپ پڑھیے اس کے علاوہ بھی دعا کیجیے اور قبلہ رخ ہو کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے خوب دعا کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعا کی رو رو کر کے دعا کی گرگڑا کر کے دعا کی اور جو ہے اس دن آپ روزے سے نہیں تھے اس دن کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے جو حج پر نہ جائیں ان کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا ثواب ہے حاجیوں کے لیے روزہ نہیں ہے اس دن کیوں اس لیے کہ روزہ رکھیں گے تو بعد ان کو بہت سارا کام کرنا ہے وہ نہیں کر پائیں گے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو کچھ ڈاؤٹ ہوا کہ شاید آپ روزے سے ہیں تو آپ نے آپ کے پاس کسی نے دودھ کا پیالہ بھیجا کسی نے پانی کا پیالہ بھیجا سب کے سامنے آپ نے اس کو پیا بتانے کے لیے کہ میں روزے سے نہیں ہوں لہذا اس دن انسان کو روزہ نہیں رکھنا ہے کیوں اس لیے کہ دس تاریخ کو آپ کو بہت زیادہ کام کرنا ہے تو یہ ہے کہ نو تاریخ میرے ساتھیوں بڑا اہم دن ہے اس دن کثرت سے دعا کرنا ہے ذکر و اذکار کرنا روئیں گر آنکھوں سے آنسو جاری کریں ہمارے بھی ایک حدیث ہے وہ آنکھ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسی جارو ہو جاتا آنسو اس خوف اس آنکھ پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اس لیے اگر نہ روئیں تو رونے کی کوشش کریں چہرہ ایسا بنا لیں گویا کہ آپ رو رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوں یہ انسان کو کرنا چاہیے کیونکہ یہی دن دعا کی قبولیت کا دن ہے تو اس دن کا کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے آداب کا خیال رکھیں اور اس دن کو ضائع برباد نہ کریں کثرت سے اس دن آپ دعا کریں اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے سورج غروب ہونے کے بعد پھر وہاں سے آپ کو نکلنا ہے اور جو ٹائم دیا جائے اس ٹائم کے نکلنا ہے نکل کر کے آپ مزدلفہ آئیں مزدلفہ میں آپ آئیں وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں وہاں آپ کو نماز نہیں پڑھنا عرفات میں کہاں پڑھنا ہے مطلب اللہ یہ کہ اگر آدھی رات سے زیادہ ہو جائے یا آدھی رات ہو جائے تو آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آدھی رات سے زیادہ عشاء کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے اگر پہلے نکلنا ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہاں مصطلفہ پہنچیں گے تو آدھی رات سے پہلے پہنچیں گے تو آپ وہاں عرفات میں نماز نہیں پڑھنا ہے کہاں پڑھنا ہے مصطلفہ میں مصطلفہ میں آنے کے بعد اذان کہیں اقامت کہیں تین رکعت مغرب کی نماز اس کے بعد پھر اقامت کہیں دو رکعت عشاء کی نماز اس کے بعد سو جائیں اس کے بعد وہاں پر وطر نہیں ہے ہے وہ واحد دن مصطلفہ کی رات کہ آپ نے اس رات کی نماز نہیں پڑھی ورنہ آپ نے کبھی اتر کی نماز نہیں چھوڑا سفر میں گھر میں ہمیشہ مصطلفہ کی رات آپ نے مغرب اور عشاء کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ آپ نے دو رکعت عشاء کی نماز پڑھی آپ نے ذکر و اذکار بھی نہیں کیا فوراً آپ سو گئے کیوں اس لیے کہ مزدلفہ میں سونا عبادت ہے مزدلفہ میں سونا عبادت ہے نماز پڑھنے کے بعد اس دن رات نہیں جاگنا اس رات کو آپ سوئیے کیونکہ دس تاریخ کو آپ کو بہت کام کرنا ہے اس لیے انسان کو اپنے جسم کو آرام پہنچانا ہے تو آپ مزدلفہ میں جب پہنچیں تو آپ کیا کریں وہاں پر دو مغرب تین رکعت اور عشاء دو رکعت پڑھ کر کے فوراً سو جائیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کنکڑی چننے مصروف ہو جاتے ہیں کنکڑی چنتے ہیں اس کو دھلتے ہیں صابن سے شیمپو سے اور پانی سے دھلتے ہیں اور اس کو جو ہے باٹل میں رکھتے ہیں بھائی غلط ہے سب یہ دھلنے کی ضرورت کیا ہے چھوٹی کنکڑیاں ہونی چاہیے آپ کہتے شیطان کو مارتے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے دھلنے کی کیا ضرورت ہے شیمپو سے حالانکہ وہ شیطان وہاں پر نہیں ہوتا تو اللہ کے ذکر کے لیے ہے لیکن پھر بھی لوگوں کا عقیدہ یہ کہ جو مارتے ہیں کہتے ہیں یہاں شیطان اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ چپل سے مارتے ہیں کچھ گالی بھی دیتے ہیں شیطان کو شیطان خود بن جاتے ہیں شیطان تو ہے نہیں ہوا لیکن شیطان خود بن جاتے ہیں تو گالی وغیرہ دینا حرام ہے یہ کسی کو بھی شیطان کو ہو یا کسی کو بھی ہو تو یہ ہے کہ کنکڑی مت چنیے آپ وہاں پر رات میں سو جائیں اور اس کے بعد پھر صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کنکڑی مارنے کے لیے روانہ ہوں اور کنکڑی آپ کہیں سے بھی چن سکتے ہیں کنکڑیاں چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے بڑی کنکڑی نہیں ہونی چاہیے چھوٹی چھوٹی کنکڑی چنے کے برابر کچھ لوگ بڑے بڑا پتھر سے مارتے ہیں اگر موچا قد والا آپ کے سامنے آ گیا تو اس کا وہ اس کا سر لولان ہو جاتا ہے ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ بیچارے جو پیچھے سے مارتے ہیں دور سے سامنے اونچے قد کا ہے تو وہاں تو نہیں لگتا اس آدمی کے سر پر لگ جاتا ہے اس کا کا سر پھوٹ جاتا ہے تو چھوٹی کنکڑی سے آپ کو مارنا ہے چنے کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے اسامہ اور ہنستے فضر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کو حکم دیا کہ میرے لیے کنکڑی چن کر کے لے کر کے آؤ تو چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں لے کر کے آئے اور آپ نے ہاتھ میں رکھا اور کہا کہ ہاں ایسے ہی کنکڑی ہونی چاہیے دین میں غلو سے بچو کیونکہ دین میں غلو نے لوگوں کو ہلاک کو برباد کر دیا مطلب کیا ہوا آپ کا اگر بڑی کنکڑی سے مارو کہ دین کے اندر غلو ہے لہذا غلو کا مطلب کیا حد سے تجاوت کر جانا حد سے آگے نکل جانا دین کے اندر غلو کہلاتا ہے تو آپ نے بتایا کہ دین کے اندر غلو سے بتاؤ چھوٹی چھوٹی کنکڑیوں سے مارو جب بڑی کنکڑی سے مارنا جائز نہیں ہے تو چپل سے جوتے سے لکڑی سے پتھر سے مارنا بڑے بڑے پتھروں سے کیسے جائز ہوگا اس لیے چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں چنے کے مائن ہونی چاہیے اور کنکڑی آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں حتیٰ کہ اگر آپ سے بھی لے کر کے کنکڑی جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کچھ لوگ وہاں یہ سوال بار بار کریں گے کہاں سے کنکڑی چنیں آپ کا جہاں خیمہ ہوگا اپنا آپ اٹھائیں گے کیا نام ہے وہ بستر اور وہ بیڈ وہیں نیچے آپ کو جو ہے ایک ٹرک کنکڑی مل جائے گی وہیں سے آپ نکل لے سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا سے کنکڑی چنی تھی آپ کے لیے چنی گئی تھی جب آپ کنکڑی مارنے جا رہے تھے اب اس کے بعد رات گزاری فجر کی نماز پڑھا آپ نے اب کون تاریخ آ جائے گی لے جا دس تاریخ وہ انشاءاللہ ہم آپ کو کل بتائیں گے ٹھیک ہے اگر آج ہی بتا دیں گے تو شاید آپ لوگ کل نہ آئیں کہیں گے حج ختم ہو گیا آپ کیا ضرورت ہے کل آنے کی اس لیے وہ کل بتائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ہاں اگر کسی بھائی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے دس بارہ منٹ اور ہے ہمارے بھائی صاحب بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کے سلام جو ہے یہ سید لوگوں کو جو ہے دے دیں جی ہاں یہ جو لوگ آج آئے ہیں وہ اپنا اپنا جو ہے یہ لے سے